سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو ٹوٹ جانے کے بعد وضو کیا اور اس میں موضوع پر مساح کیا حدیث نمبر سات سو تیس مسند احمد